استغفار کی دوا کیوں نہیں استعمال کرتی استغفار کے فضائل فوائد اور اثرات بہت ہی عجیب ہیں مگر عام طور پر لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی یہ بھی گناہوں کی ایک نوسط ہے کہ استغفار کے اتنے بڑے بڑے فائدے قرآن و سنت میں پڑھ کر بھی لوگ استغفار کو اختیار نہیں کرتے قرآن مجید میں توبہ اور استغفار کے جو فضائل اور فوائد بیان ہوئے ہیں ان پر پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں چند دن پہلے ایک عرب عالمہ کی ایک عبارت نظروں سے گزری انہیں اللہ تعالیٰ نے استغفار کی بڑی بڑی برکتیں اور فوائد نصیب فرمائے وہ لکھتی ہیں اے غموں مصیبتوں اور پریشانیوں میں جلنے والی مسلمان بہن اے رو رو کر خود کو ہلاک کرنے والی بہن اے آزمائشوں ناقدریوں اور تکلیفوں میں پسی ہوئی بہن استغفار کی دوا کیوں نہیں استعمال کرتی یہ ہر زخم کا مرہم اور ہر پریشانی غم فکر اور مصیبت کا علاج ہے یقیناً یہ تمام باتیں سچ ہیں اور استغفار کے فوائد کی محض ایک جھلک ہے ورنہ جو بار بار معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لے اسے دنیا اور آخرت کی کون سی چیز ہے جو نہیں ملے گی